آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین قد و قامت حکایت از قد یار آن دل نواز می کو نیم حکایت از قد یار آن دل نواز می کو نیم مگر این بہانہ عمر خود دراز می کو نیم مگر این بہانہ عمر خود دراز می کو نیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کے لحاظ سے نہ زیادہ دراز اور طویل تھے اور نہ ہی پست قد اور کثیر بلکہ معتدل اور میانہ کامت تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جھرمٹ میں چلتے تو ان میں سب سے نمایاں نظر آتے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و کامت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کا تذکرہ کرتے تو ایمانی روحانی ظاہری و باطنی ذہنی اور قلبی سطح پر ایک سرشاری کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامت رعنا کا جب ذکر پڑا سنا یا کیا جاتا ہے تو محسوسات کے گلشن میں ایک خوشبو نایاب مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کیفیت کا اظہار حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے اس شعر میں کیا تھا تو با ماؤ کامت یار تو او ماؤ کامت یار فکر ہر کس بقدر ہمت اوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست حضرت برار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نہ تو زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی پست کامت تھے یعنی میانہ قد تھے حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کے لحاظ سے نہ زیادہ دراز اور طویل تھے اور نہ ہی پست قد اور کثیر تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معتدل کامت تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دراز قد بھی نہ تھے اور نہ ہی کوتاہ قد بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ کامت تھے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ہمراہ یا ان کے درمیان چلتے تو ان سب میں نمایاں نظر آتے تھے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ چلنے والے کسی بھی شخص سے ہمیشہ بلند کامت نظر آتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبا اور کامت رانا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و کامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے زیادہ شکیل و جمیل اور حسین تھے